یہ کون ہے کہ کون اتنی نصرت کر رہا اس دن انڈیا کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی ہے اور وہ بحث اخبارات کی زینت بن چکی ہے آپ حضرات نے پڑھی ہوگی لکھا ہے کہ ان کے ایک فوجی جرنیل نے کہا کہ جیش کو بنے ہوئے گیارہ مہینے ہوئے ان کے مجاہد لکھنؤ تک پہنچے ہیں جن کے پاس کلاشن کوفے تھی گرنیڈ لانچر تھے وائرلس سیٹ تھے بارود تھا ڈیٹونیٹر تھے ریموٹ کنٹرول آر سی تھی یہ سارا سامان ان کے پاس تھا آخر کون سی پاور ہے ان کے پاس کہ اتنے مہینوں میں تو کسی جماعت کو اپنا دفتر بنانے کا وقت نہیں ملتا یہ لکھنؤ تک پہنچ گئے یہ بابری مسجد تک پہنچ گئے میں نے کہا کون اسے بتائے کہ ہم نہیں کر رہے اللہ کروا رہا ہے وہ کف اللہ الْقِتَالِ اللہ کافی ہو چکا ہے